یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک